حضرت عامر بن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قبیلہ ہمدان کے لوگوں نے مجھ سے کہا کیا تم وہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہمارے متعلق گفتگو کر سکتے ہو جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ گے ہم اسے قبول کر لیں گے اور جسے تم ناپسند کرو گے ہم بھی اسے ناپسند کریں گے میں نے کہا ہاں چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے آپ کا معاملہ پسند آیا اور میرے قوم نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر زی مران کی طرف یہ خط لکھا ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن مرارہ رہاوی کو تمام محل یمن کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا بس ایک شخص اخ خیوان نے اسلام قبول کر لیا تو اسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے اپنی بستی اور مال کے لیے امان نامہ حاصل کر لو چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تحریر لکھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زی خیوان کے لیے یہ تحریر ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو اسے اس کی زمین مال اور غلاموں کے بارے میں امان حاصل ہے اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے اور یہ تحریر خالد بن سعید ابن العاص نے قلب بند کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ستائیس